حکومت کبھی کہتی ہے مدارس سیل کر دیں گے اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم دوسرے ماڈل مدارس کھول لیں گے یہ قصہ بہت پرانا ہے طلبا غور فرمائیں یہ قصہ بہت پرانا ہے تاریخ اپنی اپنی ہے ان کی بھی ہماری بھی ایک نظر تاریخ پہ ڈالیں گے انشاءاللہ دلوں سے ساری پریشانی دور ہو جائے گی غم غلط ہو جائیں گے اور حزن مسرت میں تبدیل ہو جائے گا ان کا یہ کہنا مدارس بند کریں گے ان کی جگہ ماڈل مدارس لائیں گے یہ بھی پرانی بات ہے قرآن میں اللہ نے اسے ذکر کیا مکہ کا مشرق کہا کرتا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن قرآن بلغفی لا تسمعوا لہذا القرآن سیل کر دو ان کو قرآن کو مت سنو ولغوفی اپنا شور شرابہ شروع کر دو تاکہ قرآن کی آواز بند ہو جائے آپ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں نئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی تاریخی تسلسل ہے اسلام کے دشمنوں نے کہا تھا اس قرآن کو نہیں چلنے دیں گے اس قرآن کی آواز کو نہیں چلنے دیں گے مگر یاد رکھنا یہ مدرسہ کسی کھلونے کا نام نہیں ہے کہ جسے تم ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یہ مدرسہ کوئی افسانہ نہیں ہے کہ جس پر تم چھری چلاؤ گے تو وہ ختم ہو جائے گا یہ مدرسہ کوئی ریت کا دھردہ نہیں ہے کہ جسے تم اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دو گے یہ مدرسہ آسمانوں سے اترا ہے جب جبرائیل اقرا کا لفظ لائے تھے یہ مدرسہ آسمانوں سے زمین پہ آیا تھا ہیرا پہ آیا تھا ہیرا سے دارے بنی ارکم میں آیا تھا دارے بنی ارکم سے مدینہ میں صفا میں منتقل ہوا تھا صفا سے بدر میں پہنچا تھا مکہ میں اس نے اپنا عروج دکھایا تھا بتاؤ جو مدرسہ آسمان سے آیا ہو اور اس پر شہیدوں کا خون لگا ہو اسے کوئی بند کر سکتا ہے